حقیقی ایمان ایک قسم کا شوری سفر ہے وہ اس کا نام ہے کہ آدمی نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر لے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایمان ایک دریافت ہے ایمان ایک ڈسکوری ہے سب سے بڑی ڈسکوری جو چیز آدمی کی زندگی میں بطور ڈسکوری کے داخل ہو اس کا داخل ہونا محض ایک سادہ چیز کا داخل ہونا نہیں ہوتا وہ ایک انقلاب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پرسکون زمین میں زلزلہ آ جائے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان برپا ہو جائے اس قسم کا ایمان جب کسی کو ملے تو وہ اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے وہ اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے وہ اس کی سرگرمیوں کے رخ کو پھیر کر ایک طرف سے دوسری طرف کر دیتا ہے اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے ایمرج کرتا ہے اس کے بعد آدمی وہ نہیں رہتا جو وہ پہلے تھا اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے